ابن عون نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بے کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انتیس